محمد السلم رسول اما بعد فوز فوزب من شان الرجیم بسم اللہ علیہ السلام علیکم خواتین حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام کیو ٹائم اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے آج ناظرین ایک غلام زادی کی داستان سے بات کی ابتدا کروں گا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی تھے اور اس کے بعد وہ بولے بیٹے ہو گئے قصہ ناظرین یہ کہا کہ برسہ برس سے ان کے والد ان کو تلاش کیا کرتے تھے ان کی فراق میں رویا کرتے تھے لیکن بیٹا ہے وہ کبھی بھی مل کے نہیں دیتا تھا اچانک مکہ مقدمہ میں ملاقات ہوتی ہے اور باپ بیٹے آپس میں بغل گیر ہو جایا کرتے ہیں اور اس حد تک روتے ہیں اس حد تک روتے ہیں کہ کیا کہیے اور اس کے بعد حارثہ جو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا بیٹا لوٹا دیجیے آپ اس کے بدلے میں یہ بھی قیمت چاہیں گے میں اس کو ادا کرنے کو تیار ہوں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے جا جا کے زید سے پوچھ لو جو وہ چاہتا ہے وہ بالکل مناسب ہے اب ہوا یہ ناظرین کہ والد نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھا کہ بیٹا تم میرے ساتھ چلو جیسے یہ جملے ادا ہوتے ہیں نا صحیح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوال نبوت پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جاتی ہے اور پھر تمام باتیں وہ یاد آ جاتی ہیں کہ وہ احسان کے معاملات وہ اچھا برتاؤ وہ اچھا سلوک وہ تمام رواداریاں وہ محبتیں وہ الفتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی تھیں وہ تمام کی تمام جو ہے ذہن میں اور دل میں گشت کرنا شروع کر دیتی ہے اب ناظرین ذرا غور کیجیے گا کہ ایک عرصے سے باپ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے اور ایک عرصے کے بعد باپ کو اس کا بیٹا مل جاتا ہے دونوں روتے ہیں پر رونے کے بعد جب باپ یہ انتظار کرتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی بارگاہ میں کہ مجھے میرا بیٹا دے دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے یہ فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھ لوں وہ اگر چاہتا ہے تمہارے ساتھ جانا تو بے شک چلا جائے اب بیچنے ناظرین کیا جواب دینا ہے ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں کسی بھی صورت جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا میں اس آزادی کو قربان کرتا ہوں اور اس غلامی کو قبول کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی طرف سے مجھے عطا کرتا ہے اس کے بعد ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا دوسرا بنا لیا اور عالم یہ تھا کہ ان کے ساتھ زیادہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک طرف دوش نبوت پر تشریف فرما ہوتے تھے اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے کاندھے پر تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ مجمع میں تشریف لایا کرتے تھے ذرا غور کیجیے ناظرین کہ ایک کاندھے پر غلام زیادہ ہے اور دوسرے کاندھے پر امام زیادہ ہے ایک کاندھے پہ نام نہیں وہ بولا بیٹا ہے اور دوسرے کاندھے پر جو ہے بیٹی کا بیٹا ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برتاؤں کے ذریعے اپنے سلوک کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ غلام میں اور میرے نواسے میں کوئی تخصیص نہیں ارے یعنی میں تو پوری کی پوری کائنات کے لیے رحمت ہوں اور میرا تو کام ہے رحمتوں کو لٹانا اور میں نے دراصل مساوات کا جو ایک رویہ ہے وہ پوری دنیا میں رائش کر دیا ہے یہ قربان چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور بہت ہی محبت کے ساتھ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک آپ کے ہمارے ہم سب کے عرب العزیز ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان شاء اللہ آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کے سامنے پیش کریں گے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب سے وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں کہتا ہوں جدہ سے بات کر رہی ہوں فرمائی کی نماز کے بعد سبھی کر رہے ہیں اچھا تھوڑا سا ایسا بولیں گے میں نے سجے کے ٹائم نمائش کے بعد شریف کرتے ہیں تو میں خواب میں دیکھی تھی کہ کی نمائش کے بعد میں بڑی شریف کر ہوں لیکن اس طرح میں کہتی ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا نہیں کہ میں دہی شریف ہوں اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں بات جاتی ہوں نا تو ٹائم میں تمہیں تو میں میں نارا بیٹھ جاتا ہے ایک خواب یہ اور تیسرا خواب میں نے اپنی ٹیچر ٹیچر کے جگہ میں کلاس کی تیسرا خواب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے دوبارہ نتیج کروں گا خلاف ٹیچر کو دیکھا تھا نا جو کرافی تھی تو وہ گھر میں مبتلا ہوتی ہے نا ماں باپ جو ہوتے ہیں کتنا اچھا ہوتا ہے نا تو میں نے کہا ہاں، ماں باپ جو کی بات بالکل سمجھ میں آ رہی تھوڑا واضح بات کریں میرا خیال ہے شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی لیکن میں یہ گزارش کروں گا دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے کہ کوشش کریں کچھ اخلاقیات کے تقاضے ہیں وہ خاص جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تذکرہ ہم بیٹھ کے گھر میں نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ آن ایئر بھی اس کو نہ کریں ایک اور کالوں کو شامل کریں السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیا جی اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے جی، کہاں سے بات کر رہی ہوں سے جی فرمائیے با ہونا اونچائی دیکھتی ہوں بخار میں نیچے گرے اونچائی سے ٹھیک ہے بہت زیادہ دیکھتی ہوں اونچائی سے نیچے گرے ہوں اور نا نا سانپ نے میں سر سے دوپٹہ اتار سامنے سانپ نے بہت بڑا سانپ ہے ٹھیک یہ بتائیے کچھ پرابلم تو نہیں آپ کے ساتھ ہاں جی ہاں جی پرابلم ہاں جی، تو ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں نے بارہ بہن یہ بات عرض کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے اگر ہم بیان نہ کریں تو بہت ہی اچھا ہے بڑے قیمتی معاملات بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں اور یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں کوشش کریں اس کو راز میں رکھا کریں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی آپ کو خوش آمدید السلام ورحمۃ اللہ اللہ محمد جدہ سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں قرآن پاک پڑھنا اور درو شریف پڑھنا یہ کیسا ہے دیکھیں اس کے دو زاویوں سے میں اس کی تعبیر بیان کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن پاک پڑھنا اگر معمول ہے درو شریف پڑھنا اگر معمول ہے تو معمولات بعض اوقات خواب میں دکھائی دیتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرے گی لیکن اگر قرآن پاک پڑھنا معمول نہیں ہے بس پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے اسی طرح دھوئے پاک پڑھتے ہیں لیکن زیادہ نہیں پڑھتے اس صورت میں اگر یہ خواب دیکھا ہے تو قرآن پاک پڑھنا دیکھیں قرآن پاک جو ہے اللہ عب العالمین فرماتا ہے کہ ون مسجد قرآن ہو شفا الف کی کے بھی شفا ہے ہر طریقے سے شفا ہے تو قرآن پاک پڑھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا یاب ہو جائیں گی اگر دنیاوی کوئی پریشانی ہے کسی پرابلم میں ہے تو انشاءاللہ وہ پریشانی اور پرابلم دور ہو جائے گی اور اس کے بعد درد پاک پڑتا ہوا دیکھنا یہ نبی کریم علیہ السلاط اسلام کی ذات ذات کے ساتھ قربت کا مظہر ہوا کرتا ہے تو یہاں پر انہیں ترقی کی جا رہی ہے کہ درد پاک پڑھنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلاط اسلام کی بہتر انتی بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ قبارک تعالیٰ سے قربت ہو جائے تو آقا علیہ السلاط اسلام کے واسطے کے بغیر اللہ قبار قطع سے قربت نہیں ہو سکتا خوبصورت ہے پاک پڑتی رہے ان شاء اللہ جی السلام علیکم جنید بھائی خیریت میں ہیں آپ جی اللہ کا بہت آپ کو بھی میرا السلام بات کر رہا ہوں کراچی سے جناب مفتی صاحب اصل میں مجھے بہت ٹائم سے کچھ اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ میرے اوپر خون کے چھیٹے موجود ہیں خون میں دیکھتا ہوں اور جو کھنڈا عمارتوں میں ہوں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عجابت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور بہت اس طرح کے خواب اندھیرے والے اس طرح سے میں بہت پریشان ہوں کہ کافی ٹائم سے مجھے تقریباً سال ڈیڑھ سے اس طرح کے خواب آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کام ہے کیا پیشہ ہے آپ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں جی اچھا یہ بتائیں کہ کامیابی وغیرہ کم ملتی ہے جی تقریباً سمجھ لیں بیمار بھی کافی عرصے سے ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں جناب آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی جی صاحب تو دوسرا خواب بہن نے یہ بیان کیا کہ کلاس ٹیچر کو جو ہے وہ خواب میں دیکھتی ہے تو بعض بات یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ بچپن میں جو ہے وہ کلاس میں پڑھتا ہے وہ خیالات جو ہے وہ دماغ کے کسی گوشے میں محفوظ ہو جاتے ہیں کسی وقت بھی خواب کی صورت میں نظر آ جاتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ملتان سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں اونچائی سے نیچے گرتی ہے عام طور پر یہ خواب دیکھتی ہے اور دوسرا خواب نے یہ دیکھا کہ سانپ آیا اور اس نے ان کے سر سے دوبٹے کو نیچے گرا دیا اب دونوں خوابوں کو اگر ملایا جائے تو دونوں خوابوں کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اونچائی سے نیچے گرنا ترقی سے نیچے آنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی میں نشیر افراد بہت زیادہ ہے اور اکثر اوقات یہ پریشانی گراہ کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ سانپ کا آ کر دوپٹہ ہٹا دینا تو سانپ تو خواب میں دشمن ہے اور اگر وہ دسے تو اس کا مطلب ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے لیکن یہاں پر ایک تعجب خیز بات ہے کہ اس نے آ کر دوپٹہ ہٹایا اس کا کا مطلب یہ کہ کوئی دشمن ایسا ہے کہ جو آپ کی عزت کے پہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عزت فرمائے اچھا، بڑا دیکھا یعنی بڑا کافی بڑا دشمن ہے اور جو انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے خاص طور پر ان کی عزت کے در پہ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دشمنی سے محفوظ فرمائے ٹھیک ہے بات جاری رکھیں اور شامل کرتے ہیں اور کو السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی نا میرے ہاں، میاں کو نا دو خواب آئے تھے رات کو تو آپ اپنے شوہر سے اگر بات کرا دیں تو بہت مناسب ہوگا نا رات مجھے طبیعت ٹھیک نہیں نہ رہتی آج کل تو بات نہیں کر سکتے تو میں نے ان کی طرف سے کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا تھا کل کے ایک بندہ فوت ہو چکا ہے اور اس نے کہا کہ تمہیں روز کہتا ہوں اسکول جاؤ اسکول جاؤ تم جاتے کیوں نہیں اچھا بہت ایک بندہ فوت ہو چکا ہے اور وہ آپ کے شوہر کے خواب میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم روز روز کہتا ہے کہ اسکول جاؤ اسکول جاؤ تم جاتے کیوں نہیں ہو ہاں یہ تو دوسرا خواب وہ ان کو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں سے مدل جو ہے نا وہ میں لا کر گھر میں رکھتا ہوں تو یہ حالت ہے میرا خواب یہ ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتے ہیں تو جب ایک دن حال میں دیکھا تو کچھ بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے وہ عربی لباس پہنا انہوں نے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میرے میاں بیمار ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ مجھے اب نام یاد ہی کہتے ہیں دان شہید ہو گئے تو وہ سب بکرام آئے ہوئے بات کروں ہلو آپ کی کال شاید ڈراپ ہو گئی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دل جی میں کر جی، نہ آتی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سے جی سر بھائی دریا میں نہانا کس کا خواب دیکھا ہے آپ نے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی صاحب شعیب بھائی نے کراچی سے یہ پوچھا کہ یہ خواب میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کے ان کے بدن کے اوپر خون کے چھینتے ہیں اور بعض اوقات اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے اجابت کرتا ہوا دیکھتے ہیں دیکھیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اجابت کرتا ہوا دیکھنا تو یہ بیماری کی نشانی ہے اور خون کے چھینٹے دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ جو بیماری ان پر ہے وہ کسی عمل بد کی وجہ سے ہے کوئی دشمن ہے جو ان پر عمل بد کیے ہوئے ہیں اور انہیں جو ہے نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے چاہیے کہ پنج نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یہ سورہ فلک اور سورہ ناز کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے شوہر نے خواب دیکھا کہ کوئی ایسا شخص جو مرحوم ہے جو ان کے پاس آتا ہے اور آ کر خواب میں کہتا ہے کہ میں تمہیں کتنی مرتبہ کہا کہ فلاں جگہ جاؤ لیکن تم جاتے نہیں جاؤ جی اسکول جاؤ اب یہاں پر کوئی مرحوم آ رہا ہے انتقال شدہ شخص آ رہا ہے اور وہ آ کر کسی بات کا کہہ رہا ہے اب علماء معدمین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جس کا انتقال ہو چکا ہو وہ خواب میں آئے اور آ کر کسی بات کا حکم دے تو کسی جانے کا کہے تو یہ اچھا شمول نہیں ہوتا بات رکھیے رکھیں صاحب کہ یہ معاملہ در اصل ہے یا رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر خواتین ٹائم اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب آپ اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں شرما فرحان وزیر آباد سے بات کر رہی ہوں جی تو جنید بھائی میں نے خواب میں میرے نا بچے ہے پانچ سال میری شادی کو ہو گیا ہے تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی کالی سیاہ وہ میرے جسم کو نوچتی ہے اچھا۔ اور بولنا میرے ہسبینڈ نے آپ دیکھا پچھلے دنوں میں کہ کوئی سانپ ہے تو اس کو بولنا ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اس کے اچھا۔ اس کو وہ مار رہے ہیں تو میں نے یہ جو بلی والی خواب کی اس میں بڑی پریشان ہوں تو آپ میرا یہ کہنا بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی, جی سر سے پہلے جو بہن کا خواب تھا کہ ان کے شوہر نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص مرحوم ہو وہ آ کر کہیں جانے کا کہے یا کچھ حکم دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے جو خواب کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہو چاہے کسی حساب سے ہو یا کوئی گھریلو پرابلمز ہو اب یہاں انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر جو اکثر بیمار رہتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر جو ہے ظہور پذیر ہو چکی ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ملک کو گھر میں رکھتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر بھی ہوئی کہ گھر میں کوئی شخص یا تو بیمار ہے یا پریشان ہے اللہ کا تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے محفوظ مریض فرمائی اس کے بعد جو ہے یہ پوچھا کہ خواب میں دیکھتی ہے کہ دریا میں غسل کر رہی ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ دریا کا پانی اگر صاف ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ دریا کا پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اپنے آپ کو نعمتوں میں دیکھنا اور پھر اس سے فائدہ بھی حاصل کرنا کہ اس میں نہانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک کا مطالعہ نے رسک کی فراخی ان پر فرمائی یا فرمائے گا اور یہ اس رس سے فائدہ بھی حاصل کرے گا بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ قبارک و تعالیٰ کے دیے رس پر اس کا شکر ادا کرے اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سب کا خیرات کا بھی استعمال کریں شامل کرتے ہیں جناب اپنے کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام سر میں عبد الرفان بول رہا ہوں حیدرآباد سے جی عبد الغفار یہ سب کیا ہے آپ کی آپ کی دعا ہے آپ ٹھیک ہے سر یہ الحمد للہ کے کرم میں آپ سنیں سر جناب سر میری امی نے خواب دیکھا ہے ہاں۔ خواب میں دیکھ رہی ہے کہ مچھلی دیکھ رہی ہے مچھلی دیکھ رہی ہے مچھلی دیکھ رہی ہے اور مچھلی دیکھ رہی ہے اور کھانے والا بھی جو ہے نا وہ بھی مردہ ہے اور دینے والا بھی مردہ ہے مردہ ہے ہاں، اچھا ٹھیک ہاں۔ ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے حیدرآباد سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دنیک بھائی میں بہت خوش ہوں آپ پہلی مرتبہ میری کال لگی ہے بہت شکریہ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرا نام نسرین ہے کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی میرا ایک بیٹا ہے نو سال کا ہاں، ہاں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اسے نا میرے شوہر کی طرف سے کچھ دوست ہیں تو وہ ان سے دشمنی جیسے چل رہی تھی تو وہ اس کا فون کر دیتے میرے بیٹے کا آپ شوہر کی دشمنی کسی سے تھی اور وہ دشمن جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے جی تو میں اور میرا بھائی نا اسے دلّی سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر تمام ڈاکٹر نا جواب دے دیتے ہیں کہ یہ نہیں بچ سکتا یہ بزرگ ہے میں اتنا روتے اتنا روتے اللہ تعالیٰ سے جواب مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ میرا ایک ہی بیٹا تھا تو میں وہ بھی لے لیا مجھے دیا جوتا تو میں دھو شریف ہوں اتنا دھلو شریف پڑھتی ہوں تو نا ایک دم اس کی سانسیں واپسی آ جاتی تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں ایک میرا یہ تھا اور دوسرا کہ میں مزارات سے بہت زیادہ جاتی ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے مجھے کیا کرنا چاہیے میں خواب نہیں جاتی ہوں مزارات سے اچھا کوئی مزار ذہن میں ہے ہاں ایک میں نے امریکہ میں پانی والے بابا کا مزار دیکھا تھا امریکہ میں پانی والے بابا کا اچھا آپ کراچی میں امریکہ میں آپ کو دیکھا تھا جی خان میں دیکھا تھا وہاں پہ لوگ دیا جلاتے ہیں تو میں نے بھی دیا جلایا تھا وہاں پہ بہت زیادہ پانی پانی تھا ریڈن یہ بتائیے کہ حقیقت میں آپ یہ قانونی سے بہت محبت کرتے ہیں جی ہوں میری شادی ہوئی ہے میرے چار بچے ہیں نہیں یعنی ان کا یہ فرمانا ہے کہ اولیاء کرام سے آپ حقیقت محبت کرتی ہیں ہاں میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں لیکن میں مزار پہ نہیں جاتی کیونکہ عورتوں کا جانا منع ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اس محبت کو اسی انداز سے قائم رکھیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کراچی سے کال کیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی شریار بات کر رہا ہوں کراچی سے جی شریار صاحب جنید بھائی میرا خواب یہ تھا کہ مجھے آدھی رات میں خواب آتا ہے کہ میں اپنے ایک پرانے گھر کو بار بار دیکھ رہا ہوں یہ متاثر ڈیڑھ دو مہینے سے میرے ساتھ ہوتا ہے اچھا اور یہ میری پریشانی بھی کچھ چل رہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں دوبارہ دوبارہ کیوں میں اگر پرانے ہی گھر کو دیکھتا ہوں جس ہاں۔ میں وہ رہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے جو ہم چھوڑ کر آئے تھے وہاں سے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ جو پرانا گھر تھا وہ مطلب حقیقت میں پرانا ہی تھا مطلب کوئی اصلاح خاص نہیں تھا نہیں نہیں یہ ہم تو کافی بہتر حالات میں وہ بہتر حالات نہیں اچھا ابھی آپ فی الحال پریشان ہیں کسی معاملے میں جی جو ہے میں روزگار ہوں ٹھیک ہے آپ کو بالکل بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی صاحب کیا فرمائیں گے جی سہما صاحبہ نے وزیر آباد سے یہ پوچھا کہ حقیقت اولاد ہے خواب میں دیکھتی ہے کہ بلی ان کے جسم کو نوچ رہی ہے دیکھیں بلی کا خواب میں دیکھنا یہ بیماری ہے پریشانی ہے ان کے جسم کو نوچنا اس کا مطلب ہے کہ جو یہ بے اولاد ہیں کسی بیماری کی وجہ سے جو بیماری ان کو کھائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اب تک انہیں اولاد اتا نہیں فرمائی جی، جی۔ بس اس کا علاج کرنا ان شاء اللہ اولاد ہو جائے گی اور یہ دیکھا کہ سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے شوہر نے کیے ہیں جی، دیکھیے سانپ دشمن ہے اب اس کے ٹکڑے کرنا یہ اس بات کی نشاندہی تعبیر اس کی یہ ہے کہ ان کے شوہر کے دشمن موجود ہیں لیکن دشمن ان کے سامنے ان کے کسی عمل کی وجہ سے بے ہو چکا ہے اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اللہ اب العالمین سے جو ہے تمام مسلمانوں کو ہر دشمنوں سے محفوظ اس کے بعد بھائی نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے خواب میں مچھلی دیکھی اور تعجب خیز بات بات میں کھانے والا بھی مردہ ہے مرغر ہے کھلانے والا بھی مردہ ہے اب یہاں پر اس بات کی تعبیر یہ ہو رہی ہے کہ ان دونوں مرحومین کو ایک کی والدہ عیسان ثواب کرتی ہے عیسا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے اللہ تبار کا مطالعہ انہیں عطا فرما رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھیجا جا رہا ہے تو ماشاء اللہ صحیح طور سے پہنچ رہا ہے یہاں پر انہیں خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پہنچ رہا ہے اس کا ثواب اصل میں بات یہ نہیں ہوتی کہ جو کھانا مطلب ہم نے پکایا غریبوں کو تقسیم کیا تو وہ کھانا بھی آئے ان تک پہنچتا ہے ایسا نہیں مطلب وہ اشارے ثواب کی صورت ہے ثواب کی صورت میں اللہ تبار کا تعالیٰ انہیں اجر و ثواب بتا ہے بات ہے ماشاء اللہ شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب بھائی جناب یہ مجھے خواب آتا ہے ضرور کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جناب سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں رحمان میرے نام ہے سفر عبد الرحمان صاحب تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ کرے گا ہاں اچھا، یہ بھائی خواب میں دیکھتا ہوں جناب کہ میں اکثر مسجد کے اندر ہے نا نماز پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تقریباً یہ خواب مجھے بہت دفعہ آ چکا ہے ہاں، ہاں۔ میں حضرت صاحب سے اس کا مطلب پوچھنا چاہتا بتائیے جی آپ حقیقت میں پنجرانہ نماز کے پابند ہیں جی نہیں بری سی بات ہے سجر بھائی نماز ادا کیا کیجیے اور کیا کر سکتے آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ میں نے کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی لیکن بس نماز سزا ہو جاتی ہے لیکن نہیں تو نہیں کرتا بس بھائی کوشش کریں بلکہ یقیناً کوشش کریں کہ نماز جو ہے نہ چھوٹے کیونکہ نماز چھوٹ جائے تو پھر بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے بلکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہی چھوٹ جایا کرتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے سردیوں سے کال کی جی, جی، اس سے پہلے بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ ان کے کوئی دشمن ہے تو خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ دشمن جو ہے ان کے بیٹے کا خون کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر کے پاس لی جاتی ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ یہ بچ نہیں سکتا پھر یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہے کہ یا اللہ عالم اس کا نے کیوں کیا مجھے ایک ہی تھا تم نے لے لیا میں یہاں واضح کر دوں کہ ایسے الفاظ یہ شکوہ شکایت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل بالکل نہیں کرنی چاہیے بعض اوقات اس جو انسان ہوتا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج بھی ہو جاتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے حقیقت میں یہ نہیں دیکھا خواب میں دیکھا ہے تو خواب یہاں پر اختیار نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر یہ زندہ ہو گیا اور خواب میں یہ اکثر نظرات دیکھتی ہیں اب یہاں پر ان تینوں خوابوں کو جمع کیا جائے تو ایک تعبیر یہ ہوگی کہ اول نمبر کے دشمن ان کے بیٹے دشمن نے ان کے بیٹے کا خون کیا ہے اور یہ یعنی دشمن انہیں کسی حوالے سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اب چونکہ انسان کو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اب یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو اپنے بیٹے کی صورت میں ہمیں یہ نقصان دیکھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے اب تک کامیاب نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی برگاہ میں شکر شکایت کرنا یہ اس بات کی تعبیر یہ ہے کہ یہ حقیقت میں ذرا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ زبان سے اسے الفاظ نکالتی ہو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بجائے شکا شکایت کرنے کے اب اللہ تبارک تعالیٰ کی برگاہ میں تبکر کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا کریں تو ان شاء اللہ اللہ قبار تعالیٰ سے جب دعا کریں گے تو جو بات انہونی ہوگی وہ بھی ہونی ہو جائے گی مانگیں گے ان شاء اللہ وہ مل جائے گا اور تیسرا یہ کہ مزارات کو خواب میں دیکھنا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں یہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے الذين امنوا وكانوا يتقون یہ ایمان والے اور متقی لوگ ہیں لهم البشرى في حیات الدنيا وفي الاخره ان کی بھی خوشخبری ہی خوشخبری اب بات یہ ہے کہ جب ان کی بھی خوشخبریاں ہیں تو جو شخص جو امت محمد علیہ السلام میں سے جو بھی انسان ہو مسلمان ہو وہ ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بھی خوشخبریاں ہو جاتی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ ملے گا وہ ان کے سبقے سے ملے گا کیا بات ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی بات یہ ناظرین کہ میں تو ایک جملہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب کی بات سے ذرا ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دوست کے دوستوں سے دوستی کر لو جو دوست کے دوستوں کا دوست ہو جایا کرتا ہے بے شک دوست اس کا دوست ہو جایا کرتا ہے ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں آمنا بات کر رہی ہوں آمنا وزیر محمد گپتا سے میں نے آپ پوچھنا تھا جی۔ کہ میں قومی جہاز بہت زیادہ دیکھتی ہیں ایروپلین میں اس کے اوپر سوار ہوتی ہوں جہاز دیکھتی ہوں جہاز پھر میں اس کو تو ایک تہوار ہوتی ہوں پہ ہوتی ہوں لیکن بعد میں وہ تباہ ہو جاتا ہے جب جبکہ میں خود نیچے ہوتے اور اس میں ڈیڈ باڈیز بھی دیکھتی ہوں گرم لوگ بھی دیکھتی ہوں چلے ہوئے اور کسی لہر میں بھی پیار ہوتے ہیں ایسے میں نے دکھاؤ بہت سالوں سے دیکھ دیکھیں جس کی تعلیم مجھے بہت ہے یہ بتائیے کہ سفر زیادہ تر نہیں کرتے ہیں میں سعودیہ میں پانچ سال سے مقیم ہوں لیکن یہ میں جہاز میں آنا چلا تو تین سال رکھا ہوا ہے لیکن مجھے یہ خواب تقریباً دس سال سے آ رہا ہے اچھا کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو نہیں الحمد کا بہت یعنی کے ساتھ یہ خواب آپ کو آتا ہے جی، جی۔ ٹھیک آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم ہاں۔ کال ڈراپ ہو گئی جی جی سر شریات صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ اپنے مطلب خواب میں اکثر پرانے گھر کو بار بار دیکھتے ہیں اب دیکھیں پرانا گھر ان کا واقعی پرانا تھا اللہ قبار کا مطالعہ نے انہیں نئے گھر کی صورت میں نعمت کا فرمائی اب یہ اس پر آ کر بار بار اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ پریشان بھی ہیں تو دیکھیں اب اچھے گھر میں آ کر پھر خواب میں پرانے گھر کو دیکھنا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالعہ ہے انہیں نعمت عطا فرمائی تھی اب یہ مطلب فائنینشلی طور پر پریشان ہے اور دوبارہ جو زوال کی جانب گامکن ہے اور کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کا خیر کا اہتمام کریں اور استغفار کی کثرت کریں ان شاء اللہ تمام جو وہ دور ہو جی، مزید کیا کرم سعودیہ سے صدر عبد الرحمان صاحب نے یہ پوچھا کہ اکثر خواب میں اپنے آپ کو مسجد میں دیکھتے ہیں دیکھیں نیک آدمی اپنے آپ کو مسجد میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند سے فرمایا لیکن اگر بے نمازی شخص بے نمازی سے مراد یہ ہے کہ جو پانچ اوقات نماز نہیں پڑھتا بے نمازی سے مراد وہ فرد بھی ہے کہ جو ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اب یہاں پر چونکہ میں نے بتایا کہ نماز وغیرہ پابندی سے نہیں پڑتا تو انہوں نے خواب دیکھا تو بات یہ کہ ایک ہوتا ہے خواب تلقین جسے ہم خواب تلقین کہتے ہیں اصل میں ہوتا یہ کہ خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی مسلمان بندی کو مومن بندی کو کے راستے سے ہٹ رہا ہوتا ہے نماز تنظیانہ ادا نہیں کرتا تو فرشتے کے ذریعے اسے متنوع فرماتا ہے خواب تنبی بھی کہا جاتا ہے وہ فرشتہ جس کا نام مرک ہے خواب کا فرشتہ تو وہ آ کر خواب میں بندے کو متنوع کرتا ہے تو یہاں پر متنوع کیا جا رہا ہے کہ اصل اگر آپ اصل زندگی چاہتے ہیں حقیقت میں زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو آپ جو راستے پر گامزن ہے اس راستے کو چھوڑ دیجیے وہ راستہ جو خواب میں بتایا جا رہا ہے اس راستے پر گامزن ہو جائیں گے ان شاء اللہ اللہ بھی مل جائے گا اور دنیا راحت بھی مل جائے گا مطلب بات یہ ہے کہ ٹریک اپنا صحیح کر جی ہاں ٹھیک ہے نام رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے صرف اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے آخری سرمن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں انڈیا سے دہلی سے حبیبہ بول رہی ہوں محبوب الہی سرکار کی سرزمین سے بات کر رہے ہوں جی میرا میرا خواب سب سے پہلے یہ ہے کہ میری میں نے دیکھا میری بڑی بیٹی ہے ہاں۔ وہ سو رہی ہیں ان کے تو اتنے چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے اور براؤن کلر کے اتنے بھیڑ سے سانپ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں اچھا۔ وہ کاٹ دے کے جا رہے ہیں میں دیکھا میں ان کو بین کے نیچے پھینک رہے ہیں چڑھ رہے ہیں تو ہاں۔ میں نے دیکھا میں پھینکے جا رہی ہوں پھینکے جا رہی ہوں اور رضائی سے ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے مطلب میں رنگ وہ رنگ ہے تیزی سے میں جلدی پھینک رہی ہوں دوسرا میں خواب دیکھا میں مطلب کوئی ایک دم سے چھت سے اوپر سے مجھے کوئی نیچے پھینکتا ہے اور ایک دم اچھل کے میری آنکھ کھل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ابھی پرسوں سے میں نے دیکھا کہ ٹرین میں کہیں جا رہی ہوں اور ٹرین چھوٹ رہی بڑی تیز ٹرین چل رہی ہے اور میں بھاگ رہی ہوں ٹرین پکڑنے کے لیے میں ٹرین پکڑ نہیں پائی ہوں تیزی سے بہت تیز بھاگ رہی ہوں ٹرین چل دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے بہن کہ آپ کی جو صاحبزادی ہے وہ بیمار تو نہیں ہے بہت بیمار ہیں ڈیڑھ دو سال سے وہ بیمار ہے اچھا، یہ بتائیے یہ بتائیے کہ کسی چیز کا خوف آپ پر سوار تو نہیں ہے کیسا خوف مطلب آپ ہر وقت درد درخت نہیں ہے مطلب ہر وقت خوف تو نہیں کھاتی ہے کوئی ایسا ہو جائے گا جی جی جی کیونکہ دیکھیے میں اپنے بچے کے ساتھ دونوں دو کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں اور میرے بچے تو رات بھر جاتی ہیں مجھے رات بھر ان کا خیال رہتا ہے پھر صبح آ کر وہ سوتی ہیں تو بہت زیادہ گھر میں فائنینس بہت زیادہ پریشانی ہے کیونکہ فادر نہیں ہے میں اکیلی بیٹیوں کے ساتھ میں ہوں تو مطلب تھوڑا سا انہوں نے پرسنل لون وغیرہ بھی لیا ہوا اس کی انسٹالمنٹ وغیرہ بھی تھوڑی ٹوٹ گئی بیماری کے چکر میں بہت زیادہ بیمار رہی تھی ہاسپٹل لائف میں بالکل آپ بالکل سمجھ گئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں دلی ہندوستان سے کال کیا اور دیکھیں گے مفتی صاحب آپ کے لیے کیا کہتے ہیں جی مفتی صاحب اس سے پہلے امنا بہن نے جدہ سے یہ پوچھا کہ خواب میں وہ جہاز دیکھتے ہیں اس میں سوار بھی ہوتی ہے اور پھر وہ جہاز تباہ ہو جاتا ہے یہ سلامتی جی، ہوتی ہے جی، جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو ایک زاوی سے دیکھا جائے تو اس کو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ بعض اوقات بندہ جہاز میں سوار ہوتا ہے ایک کام بار بار کرتا ہے تو ذہن میں خیالات میں محسوس ہو جاتا ہے وہ اگر خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی اگر ایسی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبار کا نے ترقی بھی عطا فرمائی ترقی کی راہوں میں اب دیکھیں جہاز میں سوار بھی ہو رہی ہے جہاز اوپر اڑ رہا ہے تو ترقی کی راہوں میں جہاز اچانک جو ہے تباہ ہوتا ہے تو ترقی کی راہوں میں راستے میں ان پر جو نشیب و افراد آتے ہیں وہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ سلامت رہتی ہے ہاں۔ اللہ خبار کا بتا رہے کسی نہ کسی عمل کے سب کے یعنی ہر چیز سے محسوس فرمایا ہوا ہے ہاں۔ جو عمل یہ کرتی ہے میں ظاہر کرم اس کی کمیونٹی میں برقرار رکھے ہاں۔ اور اس کا اس اس کو سلسلے کو جاری رکھے تو انشاءاللہ جو اب تک آپ کو حاصل ہے آئندہ بھی حاصل رہے گا جی، بات جاری رکھے ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہوئی ایک اور کالر کو شامل کر لیتے تھے السلام علیکم السلام علیکم جی دونوں ہی شاید ڈراپ ہو گئے جی ان کے ساتھ کیا فرمائیں گئی دھیرے سے نے یہ خواب بیان کیے کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کی بڑی بیٹی سو رہی ہے اور ان پر چھوٹے چھوٹے ساتھ جو ہے مل رہے ہیں اب اس خواب کی تعبیر یہ کہ چھوٹے چھوٹے کہیں سے ان کے دشمن ہیں بیماری کی صورت میں کسی صورت میں بھی ان پر جو ہے پریشانیاں لاد رہے ہیں اللہ رب العالمین ان دشمنوں سے محفوظ فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھے عامل سے اس عمل کو دور کروانے میں بہتر رہے گا ناز فرق یہ ذکر رکھے دوسرے دو جو خواب دیکھیں وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ دیکھے ہیں کہ چھت کے اوپر سے کوئی نیچے پھینک دیتا ہے اچانک یہ بڑا کر جاتی ہے ٹرین کے پیچھے جاتی ہے ٹرین جو ہے چھوٹ جاتی ہے اور میں نے فرمایا کہ کوئی اس طرح کے خواب اس طرح کے حال پر غور کرنا چاہیے کہ وہ انجان خوف کا دل جھڑکا تو نہیں انجان خوف اس پر سوار تو نہیں اگر ایسی بات ہے اور ایسے خواب دیکھ رہا ہے تو اپنی حقیقی زندگی کو خواب میں دیکھ رہا ہے اسی تعبیر نہیں دوسرا خواب یہ ٹرین چھوٹ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ ذرا یہ جلداز ہے ہر کام میں جلدی کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہوئے بہت سے اہم کام جو درمیانی ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے انہیں چاہیے کہ پہلے خوف کی روشنی میں یعنی کوئی چھت سے نیچے پھینکتا ہے کسی بھی انجام خوف کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے انشاءاللہ ہر شے کا خوف ان کے دل سے نکل جائے گا جی۔ جناب مفتی صاحب آپ کی سے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سے بات کر رہی ہوں مجھے ایک ڈیڑھ سال ہو گئے میں دیکھ رہی ہوں خواب میں بکرائی بڑی عید کیا دیکھ رہی ہوں بڑی عید دیکھ رہی ہوں خواب میں بکرائی میں سمجھا نہیں تھوڑا سا اسے سے بولے بکرا عید بڑی عید اچھا بکرا عید عید الاضحیٰ دیکھ رہے ہے ہاں، عید الاضحیٰ دیکھ رہی ایک ڈیڑھ سال سے دیکھ رہے ہاں، ہاں۔ اور کبھی گائے کی قربانی کبھی بکرے کی قربانی اور بانٹ رہے کہ نماز پنجگانہ ادا کرتی ہیں آپ ہاں جی میں نماز بھی پڑھتی ہوں دوستی بھی پڑھتی ہوں سارے اچھے کام سب کا خیرات کا اہتمام کرتی ہیں ہاں جی وہ بھی کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی جناب اور جو دہلی بین نے تیسرا خواب بیان کی اگر ٹرین چھوٹ رہی ہے تو اس میں یہ ایڈوائز دوں کہ تعلیم میں بیان کر چکا ہوں مشورہ یہ دوں گا کہ جلد باز جو ہے کسی بھی کام میں جلد بازی اختیار نہ کریں جلد بازی بہت سے کاموں کو چھڑوا دیتی ہے اور بعد میں کافی افسوس آدمی ملتا ہے اس کے بعد لاہور بین نے یہ پوچھا کہ خواب میں عام طور پر یہ بقرا عید دیکھتی ہے اور دیکھیں بقرا عید جو ہوتی ہے اس میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس میں حقیقت میں فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ کل ان افرادی والا سکی و محما اللہ رب العالمین جب بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں اپنی خواہشات کو اپنے تابع کر رہا ہوتا ہے خواہشات کے تابع نہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہشات کو ذبح کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ عالمی میری زندگی میری نماز میرا جانا مرنا ہر شے تیرے لیے ہے جب میں تیرے لیے ہوں تو مجھے تیرا تابع رہنا چاہیے یہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اتباع کو مزید بڑھائیے اللہ تبارک کا پتہ کہ اقسامات کی مزید پابندی کیجیے بالکل ٹھیک ہے مزید کوئی آپ کے پاس ٹھیک ایک اور کالم شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اچھا صاحب ایک اور کالم کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اچھا، وعلیکم السلام جیم بھائی میرے دو خواب ہیں جی جی میرے دو خواب ایک تو خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو دیکھا تھا کہنا ہیں میں نے بہت بڑا ہاسپٹل دیکھا ہے اور وہ ہاسپٹل جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے اور میں وہاں آ رہی میں کسی کو مریض کو دیکھنے لگی ہوں تو میں میں جب جا رہی ہوں مجھے کتنا خوبصورت اسپتال بنا کتنی اچھی جگہ پہ یعنی یہ مریض ان کو میں کرتی ہوں جانتی ہوں ان کو دیکھنے لگی ہوں اور دوسرا خواب میرا یہ ہے نا یہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ گھر بنتا ہوا بہت دیکھتا خواب میں اچھا آپ کہاں سے بات کر رہے ہو جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں اور مجھے یہ بات بتا دیجیے کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی گیا گیارہ ایک دن شریف کے بعد گیارہ گیارہ دفعہ پورے بولتے ہیں تو وہ یہ ہر پریشانی کے نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ اچھا مجھے بتائیے گا کہ حقیقت میں کسی مریض کو آپ اس وقت دیکھنے جاتی ہیں مریض کو نہیں میں کہیں آتے جاتی زیادہ جاتا لیکن یہاں پہ مجھے کوئی یاد نہیں ویسے نہیں میرے خیال میں تو نہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی یہ انتظار کیا بولیں دیکھیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے اس میں کسی مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں تو مریض کی عیادت کرنے جانا یہ اللہ قبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے تو انہوں نے مطلب ماضی قریب میں کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جو اللہ قبارکو تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اگر یہ اپنے یہاں پر غور کریں گے تو انہیں وہ عمل یاد آ جائے گا اس عمل کو کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری رکھیں ان اللہ اللہ قبارک و تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا اور ان کے شوہر اکثر خواب میں گھر بنتا ہوا دیکھتے ہیں دیکھیں گھر بنتا ہوا دیکھنا تو اس کا مطلب کہ زندگی جو جڑ رہی ہے زندگی جو ہے ترقی کی جانب گامزن ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقبل قریب میں یا مستقبل مستقبل بعید میں ایک ترقی عطا فرمائے گا اس ترقی کو تھانے اور حاصل کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو انہیں عطا فرمائے گا اس کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی میں دینے سے گھبرائے آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ کی کال ملی ہو یا نہ ملی ہو لیکن G one twenty site Karachi پہ آپ خط کے ذریعے اپنے تمام خوابوں کی تعبیر ضرور معلوم کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ آخر میں جو خواب آیا اور ایک صاحب جو ہے وہ خواب میں گھر بنتا ہوا دیکھتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ابھی خواب میں دیکھا کرتے ہیں بند آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے گھر کو بنا ہوا دیکھتے ہیں گھر کو بنتا ہوا دیکھتے ہیں ایک گھر دنیا کا گھر ہے اور ایک گھر آخرت کا گھر ہے دنیا کے گھر کے اندر ناظرین ہم جب لوازمات کو استعمال کرتے ہیں تو سیمنٹ بھی لگتی ہے بجری بھی لگتی ہے پانی بھی اس میں استعمال ہوتا ہے اس میں سریے بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں لوہا بھی استعمال ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت سا ہم گھر جب اس پر پینٹ کر دیا کرتے ہیں اپنے مطلب کا اور اس پر پہ ڈیکوریشن کیا کرتے ہیں فرنیچر ڈالا کرتے ہیں اور بہت خوبصورت بہت حسین گھر اپنی اپنی جو استطاعت ہے اس کے مطابق بنایا کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس گھر میں رہیں گے لیکن ناظرین کون اس گھر میں رہ سکتا ہے اور کون پوری زندگی اس گھر میں رہ سکتا ہے کون اس بنائے ہوئے گھر کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کی تمام تر آسائشوں سے مستفیض ہو سکوں گا لیکن ایک بات تو ہے ناظرین کہ وہ گھر جو آخرت کا گھر ہے جدائی میں گھر ہے کہ جس گھر کو بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جہاں ہمیں نہ سیمنٹ کی ضرورت ہے نہ مٹی کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے نہ سنی کی ضرورت ہے نہ لوہے کی ضرورت ہے نہ اسے پینٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ فرنیچر کی اور ڈیکوریشن کی ضرورت ہے ارے ہمارے اچھے اعمال جو ہیں وہ مکمل طور پر اس کی زیبائش کے لیے اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو بنانے کے لیے کافی ہیں بس ناظرین کوشش کریں کہ دنیا کے گھر سے زیادہ اگر ہم اپنے دائمی اور آخرت کے گھر کو ترجیح دیں جو کہ ہماری صرف اور صرف اعمال کی بنیاد پر تعمیر کر دیا جائے گا بہت ہی اچھا ہوگا بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا یہی ہوگا اجازت دے اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ رات ایک بجے پاکستانی وقت کے مطابق دوبارہ سے ملاقات ہوگی اور سیشن میں اس دعا اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی نا ہوں اللہ حافظ